اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے اللہ کی قسم تم سے ضرور باس پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے